چار دعاؤں کا حسین مجموعہ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے عافیت عطا فرما دیجئے اور مجھے رزق عطا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو دنیا و آخرت کے حوائج کے لیے جامع قرار دیا ہے